کیا چاند تقسیم ہے ہاں اس نے نبی اف کے معجزہ کے طور پر دو حصوں کو مسترد کر دیا پھر بھی پولیٹسٹوں پر یقین نہیں کیا گیا